بسم اللہ یہ کتاب میراث کی اچان ہے یہ دراصل استاد الفرائض فاروق صاحب حسن علی صاحب کے تفردات ہیں اور ان کے نوادرات ہیں اور ان سے یہ فن میں نے دو مرتبہ پڑھا ایک دفعہ سوار پڑھا تھا جمعرات جمعرات کو اور پھر اگلے سال استاد جی کے حکم سے پورے سال میں نے تخصص کیا استاد جی نے تو کہا تھا کہ جمعرات جمعرات کو پڑھیں گے تخصص والے کا لیکن میں نے طالب علموں کو کہا کہ نہیں سب کو پہلے سے سمجھایا کہ استاد جی پر زور دے تو روزانہ میں پڑھائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پورے سال دوبارہ پورے سیرا جی دو مرتبہ پڑھی استا جی سے پھر میں اس سال کے ساتھ تقریباً دس سالوں میں میں سیرا جی پڑھا رہا ہوں پڑھانے کے دوران بار بار یہ محسوس کیا کہ اس طرح کتاب ہونی چاہیے ابتدائی اس لیے کہ سراجی ادب کتاب ہے مغلک کتاب ہے اور ہر طالب علم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ڈرتا ہے کہ مشکل ہے اکثر سادشہ کے طالب علم کو اگر کوئی کہے کہ سراجی تو کہتے نہیں ہمارے سیکھنے کے لیے مشکل کتاب ہے اس وجہ سے وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ پچھلے سال کتاب کی تصویر سے پہلے میرے ایک دوست سے بنات میں پڑھاتے تھے سراجی تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتے تھے ان کو میں ہفتے کا سبق پڑھا دیتا تو جب مناسخہ تک میں نے تیرا جی پڑھائی وہ گھنٹے نوٹ کیے تو سات گھنٹے ہوئے یعنی ہفتے میں ایک گھنٹے کے لیے آتا تو سات گھنٹوں میں میں نے ان کو مناسبہ تک سیراجی پڑھائی اس پر میرے دل میں یہ بات بہت شدت سے یعنی شوق پیدا ہوا کہ چھوٹا سا کتاب سے ہونا چاہیے اور اس کے شروع میں میں نے لکھا بھی ہے کہ جس طرح منطق میں تیسر المنطق ہے یا آسان اصول فقہ ہے اس طرح ابتدائی کتاب ایک مرتب ہونی چاہیے تو بلاخری کتاب میں نے لکھی وہ ساجی نے حصہ افزائی کی وہ بھی گئی اور یہ میں آپ کو جو بھی پڑھانا شروع کر رہا ہوں یہ سولہویں بار میں پڑھا رہا ہوں ان پندرہ بار یہ کتاب میں نے پڑھائی ہے اور اس میں یہ شروع میں لکھا بھی ہے یہ سندھ سے بھی علماء آئے تھے مفتی کرام نے بھی پڑھا ہے اور کچھ ایسے مفتی حضرات نے پڑھے مجھ سے کہ کئی سالوں پہلے مجھ سے فارغ ہوئے تخصص کیا اچھی اچھی جگہ لیکن بعد میں دوبارہ ان کو میراج کی ضرورت پڑی تو دوبارہ مجھ سے یہ کتاب پڑھی اور پڑھانے کے دوران میں ہر کسی کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ کتاب میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ رہنمائی فرمائیں سر سے یہی درخواست ہے تو الحمد ابھی تک کسی نے زیادہ اشارہ نہیں کیا کہ یہ چیز کم ہے یہ کم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں میں نے کم کر دی جس طرح سبات سببی سب ابھی کو میں نے بالکل ہٹا دیا تنصیف تنصیب استادی کی طرف سے پڑھنے سے ضرورت نہیں آتی وہ چیز ہٹا دی اور مقاصمت مختلف کول کے مطابق اس پہ فتوی نہیں ہے دادا اور بھائی بہنوں کے درمیان میرا تسلیم پر جب میراجی تقسیم نہیں ہوگی ان کے درمیان مختلف کون کے بتاتی تو پڑھنے کی اور طالب علم کو الجھانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ چونکہ کتاب سے کوئی ساری چیزیں میں نے اسے ہٹا دی اسی طرح طریقہ تقسیم کرنے کی ترتیب میں بھی چند جو لوگ ہیں مولانا مارا مخرل منت وغیرہ ان ساری چیزوں کو میں نے ہٹا دیا ہے کاٹ دیا اس سے اور بالکل سیدھی ساری کتاب یعنی لکھی ہے میٹرک پاس یا نویں پاس لڑکے بھی پڑھے تو وہ سمجھ سکتا ہے اور تجربے کی بات ہے کہ میں نے پچھلے سال ایک ثانیہ کے طالب علم کو کتاب پڑھائی ہے کوئٹہ کا طالب علم تھا اسکول بھی پڑھا ہوا نہیں تھا ثانیہ کا طالب علم تھا سال کے آخر میں اس نے سولہ گھنٹوں میں یہ کتاب پڑھی اور اگلے سال جب آئے تو کہہ رہے میرے پانچ چھ جو کزن تھے میرے ان کو میں نے مناسبہ تک یہ کتاب پڑھائی تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ نے یہ استاد سے تو کتاب پڑھی ہے آپ لوگوں کو پڑھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے صرف یہ جو کتاب ہے جس طرح پڑھانا ہے جس سرسری میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ جس طرح یہ پڑھیں تو کل سے اگر آپ کو کوئی شاگرد مل رہے تو آپ پڑھانا شروع کر دیں پڑھانے سے آدمی کو ذرا فکر ہوتی ہے کہ پڑھانا ہے سوال پوچھے گا طالب علم پھنسوں گا تو مطالعہ بھی کرتا ہے اور طالب علم بعض دفعہ الٹے الٹے سوال کرتا ہے تو اس کو بار بار ایک طریقے سے سمجھاتا ہے آدمی دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے تو آدمی کی زبان کھل جاتی ہے اور سینا کھلتا ہے مزید بعض دفعہ آدمی خود پھنس جاتا ہے پڑھانے کے دوران تو استاد سے پوچھ لیتا ہے تو یہ کتاب آپ پڑھائیں گے تو خراجی سے پہلے یہ کتاب جب پڑھ لی تو آپ سراجی پڑھیں اور اس کے لالچ میں بہت سارے طالب علم پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں سراجی کا آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اتنے مشکل کتابیں نہیں پڑھ سکتے یہ اردو کی کتاب آپ کہیں گے اردو کی کتابیں یہ تو اس طرح دس گھنٹے لگیں گے اس میں لیکن بھی ہم نے اوسطن جس کا ذہن ہوتا ہے اوسطن طالب علم جو درمیان ہے متوسط درجے کے طالب علم ہوتے ہیں دس گھنٹوں میں کتاب پڑھ سکتے اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پندرہ بار پڑھا چکا ہوں کسی نے سات گھنٹوں میں کسی نے دس گھنٹوں میں اس طرح کی کتاب پڑھی ہے اب آتے ہیں اس کتاب کے پڑھانے کی طرف اس کتاب کا شروع شروع میں مقدمہ ہے یہ اس میں تو لوگوں کی اس طرح تعریفات ہیں نا یہ تو آپ کو اس میں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اسے ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ مقدمہ طالب علم کو زبان یاد کرائیں اگر آپ کو زیادہ وقت ملتا ہے پڑھانے کے لیے پھر تو آپ ان کو دو دو تین تین تعریفیں لیں اور آگے سے کتاب پڑھانا شروع کر دیں پھر ان کو زبان یاد کرائے اور اگر آپ کو کہیں دورہ پڑھانا ہے دس دو روزہ یا تین روزہ یا چھ روزہ تو پھر آپ ان کو سمجھا دیں یاد کرنا ان کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا آگے جا کے جو چیز آسان ہے اس سے میں ذرا آگے جاؤں گا تاکہ پیچید بات کی طرف ذرا توجہ ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس آگے چار حقوق کا ہیں یہ بھی بالکل مختصر لکھے جو ضروری ہے لیکن ان چار حقوق میں ایک بات جو ہے اس میں میں ایک دفعہ پتہ تھا یہ وارث غیر وارث کی بات جو ہے تہائی مال میں وصیت پھر باقی طریقہ کہ تہائی سے میت کی وصیت پوری کی جائے گی اگر جائز وصیت کی ہو اور غیر وارث کے لیے ہو یہ وارث سے کیا مراد ہے وارث سے مراد وہ ہے کہ جس کو اس موجودہ مسئلے میں کچھ حصہ مل رہا ہو بعض دفعہ ایک وارث ہوتا ہے چچا بھی کے طور پر ورثہ میں سے لیکن اس کو موجودہ مسئلہ ملتا نہیں ہے کچھ تو وہ وارث نہیں شمار ہوگا آپ یہ نہیں کہیں گے چچا کے لیے وصیت باتیں گے یہ ذرا فرق ہے وارث وہ مراد لیا جائے گا جس کو اس موجودہ مسئلے میں میراث مل رہی ہے اگر اس کو جیسے چچا ہے اس کو موجودہ مسئلے میں میراث نہیں مل رہی بیٹا موجود ہے تو اگر کسی نے چچا کے لیے وصیت کیا تو اس کے لیے وصیت درست ہے آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ وسیع ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن اگر اس کو موجودہ مسئلے میں میراث مل رہی ہے پھر اس کے لیے کسی نے وصیت کی تو اس کے لیے وصیت درست نہیں ہے ہاں اگر سارے فراسی ہو جائے تو الگ بات ہے اسی طرح موان عرف ہے موان عرف بھی چار ہے اور یہ اس میں میں جو آخر ایک نوٹ ہے بہت اہم نوٹ ہے میرا محروم ہونے کے پہلے سبب غلامی اور چوتھے سبب اختلاف ملک کو ہم نے محض تکمیل اور سرسری اطلاع کی غرض سے ذکر کر دیا ہے اور غلامی تو آج کل تقریباً بالکل ہی مفقود ہے اور چوتھا سبب یعنی اختلاف ملک بھی کہیں نہیں پایا جاتا تمام سلطنتوں میں باہم صلح ہے ایک حکومت کا سفیر دوسری جگہ رہتا ہے دوسرے بادشاہ کی رعایت کی حفاظت اپنی رعایت سے بھی زیادہ کی جاتی ہے باطنی مخالفت و قلب عداوت کے ساتھ باضابطہ اور ظاہر صلاح نے بالکل تختب ہم جمعہ و قلوب و مستا کا مزاق بنا دیا ہے اور سلطنتوں کے اختلاف اگر پایا بھی جائے تو علیہ اسلام کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ہے صرف غیر مسلموں کے لیے ایسے اختلاف ممالک باعث محرومی میراث ہے لیکن ان کو آج کل نہ اسلامی قاعدے سے فیصلہ کرانے کی ضرورت ہے نہ مسئلہ پوچھنے کی اس کا حوالہ بھی لکھا ہے یہ نوٹ جہاں سے لکھا ہے مفید الوارثین کے درمیان سے لکھا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں سے آج کل یہ غلامی تو ہے نہیں اور اختلاف ملک جو ہے وہ کفار کے لیے ہے اور وہ بھی آج کل ہم سے زیادہ پاورفل ہے اور ہم ان کے ماتحت چل رہے اور ہمارے ماتحت چل ہی نہیں رہے تو ہم سے پوچھیں یا اسلامی قانون ہو ہمارے ماتحت جس جگہ کے رہ رہے وہ پوچھیں ان کو ضرورت ہی نہیں تو دو چیزیں رہ جاتی ہے ایک قتل آدمی اپنے کسی مریض کو قتل کریں اور اختلاف دین یہ آخری اختلاف ملک جو ہے اس میں بعض دفعہ استاد غلطی کر جاتے بعض اساتذہ کا میں نے سنا کہ طلبا کو پڑھاتے ہوئے بتایا کہ اگر ایک آدمی یہاں پر ہے اور اس کا بیٹا امریکہ میں باپ بیٹے کو میراث نہیں ملے گی یہ کفار کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو یہ بات نوٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے اس میں سر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہتے ہیں باپ امریکہ میں اور بیٹا یہاں پر ہے تو اس کو میراث نہیں ملے گی یہ دونوں تو مسلمان ہیں تو کفار کے لیے اختلاف ملک مسلمان کے لیے اختلاف ملک کا اعتبار نہیں ہے اسی طرح آگے طریقہ تقسیم کرنے کی ترتیب میں آپ دیکھیں گے زبی الفروز لکھا ہوا ہے پھر آسبۂ نے سبھی الفروز المال بیت المال آگے درمیان میں جو اور تقریباً دس گیارہ بنتے ہیں ان کا نام ہی نہیں لکھا اس لیے کہ اسبات سببی ہے ہی نہیں غلام کی بحث ہی نہیں ہے ایک آدمی کسی کو آزاد کرتا ہے تو اس کو مولانا عطا کا بنتا ہے تو جب وہ غلام ہی نہیں وہ کس کو آزاد کرے گا وہ کس کا بنے گا تو اسبات سببی ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو چھوٹے سے کتاب سے میں ایک طالب علم کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو ہٹا لیا ہم نے بالکل جیسے دارالستان ایک مسئلہ آتا ہے آدمی حل کرتا ہے اسی طریقے سے اس ترتیب سے یہ لکھے تاکہ سوال حل کرنے میں سہولت ہو تو یہ چھ بنتے ہیں ان میں بھی پھر یہ پہلے ضوی الفروض کو ملا پھر آصبات نصبی آصبات نصبی تو ضوی الفروض نصبی رد ہوتا ہے جن پر زوجین کے علاوہ جو باقی دس ہیں نا ضوی الفروض یہاں بیوی کے علاوہ جو باقی دس ہے ضرور قرض نصیحی تو ان پر رد ہوگا وہ رد ہوگا یہاں پر تیسرے نمبر پر اگر وہ بھی نہیں ہے لفا بھی نہیں ہے تو پھر زبین الرحام کو ملے گا زیل الرحام نہیں ہے تو وہ چالو بھی جمیل مال کو ملے گا اس کے لیے اگر کل مال کی وصیت ہو تو پورا مال دے دیا جائے گا اگر کل سے کم کی وصیت کی جیسے فلسان یا نصف وغیرہ کی تو وہ دے کے باقی بچے گا تو وہ بیت المال جائے گا اب بیت المال کے متعلق لے کر بھی زمین مال نہ ہو تو طریقہ بیت المال یعنی حکومت اسلامیہ کے خزانے میں جمع کر دیا جائے گا یہاں پر ایک نوٹ ہے یہ بہت اہم ہے اسلامی خزانہ میں بے راہ روی یا اس کی عدم موجودگی میں زوجین پر رد ہوگا اور اگر زوجین نہیں ہے تو مسلمان خود اس مال کو بیت المال کے مسارت میں خرچ کریں گے یعنی فقراء اور عاجزین میں تقسیم کریں یعنی یہاں پر زوجین پر ویسے رد نہیں ہوتا لیکن اگر بیت المال نہ ہو تو دوبارہ زوجین میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوگا تو اس پر رد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اہم مسئلہ ہے اس پر رد ہوتا ہے زوجین پر اس بیت المال کے بعد لیکن اگر کوئی ایسے شخص سے بالکل نابارش ہے اس کو کوئی نہیں ہے تو اس کا مال مسلمان خود بیت المال کے مصارف میں خرچ کریں گے اور بیت المال کے مصارف میں سے یہ ایک عام بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی تملیغ شرط ہے یعنی کہ ایک آدمی مر گیا اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے مال کو کیا کریں گے تو اس کے مال سے مسجد اور مدرسہ وغیرہ نہیں بنا سکتے بلکہ ایسی جگہ پہ خرچ کریں گے یا جس طرح زکوٰۃ وغیرہ میں شرط ہے تو تملیغ شرط ہو ایسی جگہ میں خرچ کرنا ضروری ہے اور یہ بات جو میں نے آخری میں کہی ہے غالباً کفایت مفتی کے حادثے میں لکھی ہوئی ہے آگے کی تعریف تک جی آپ بتا سراجی ختم ہو گئی نا جی۔ ہاں، تو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی اس عادت کی تعریف تک یہاں پر عادت کی تعریف ہے اور اوپر سمجھائیں تو آپ طالب علم کو پڑھائیں گے یہاں سے اہم سبق شروع ہو جاتا ہے یہاں تک تو بالکل مطالعے میں بھی ایک آدمی سمجھ سکتے ہیں تو طالب علم کو آپ جب پڑھائیں گے عادت کی تعریف یہ ایک مثال جو کتاب میں دی ہوئی ہے بورڈ پہ آپ لکھ کے سمجھائیں گے ایک مثال سمجھائیں اس کے بعد آپ آٹھ نو دس مثالیں بورڈ پر طالب علم مسائل کروائیں گے ایک کو بلائیں گے دوسرے کو تیسرے کو اس لیے اگر آپ اسی طرح سرسری سمجھائیں گے تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا ایک کو بلائیں گے تو وہ پھنسے گا لکھے گا تو اس طرح طالب علم کے اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے آج کمزوری اس بات کی ہے کہ تمرین نہیں ہوتی ہے تو چاہے تخصص بھی کر لیں ابھی میرا سال ہے پچھلے سال تخصص کیا اور اچھی جگہ کیا اور ابھی مجھ سے دوبارہ یہ کتاب اس نے پڑھی تو پڑھنے کے دوران یہ آگے جا کے ایک چھوٹی سی مثال آتی ہے وہ حل نہیں کر رہا تھا آپ حل کرو آپ حل کرو میں نے کہا میں نہیں حل کرتا یہ مثال رہا تھا یہ چھوٹی سی مثالیں آگے آ رہی ہیں تو حل نہیں کر رہا تھا کہتے نہیں نہیں آپ حل کریں یہ کس طرح ہوگا میں نے کہا میں نہیں حل کروں گا آپ حل کرو ابھی اپنے قواعد پڑھے حل کرو نا تو طالب علم کے ساتھ آپ مدد نہیں کریں گے سوال کرنے میں صرف بات سمجھا دی تمرین وہ خود کرائے گا بالکل آپ بولو غلط حل کرو لیکن میں چیک کروں گا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر غلط ہے تو پھر آپ کو سمجھا دیں تو عدد کی ایک تعریف آپ نے سمجھا دی پھر آٹھ نو مثالیں بورڈ پہ سمجھا دی اور پھر اس عدد کا خلاصہ یہ آتا ہے سوال ایک عادت ہے یا نہیں جواب ایک عادت نہیں کیونکہ اس کے دو طرف نہیں ہے اس لیے کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا یہ اس کا خلاصہ آپ اس کو سمجھا دیں کہ ایک عادت نہیں اتنی تقریر ہم نے جو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عادت نہیں ہے مقصد ہمارا یہی تھا وہ حاصل ہوگی عدد کی تقسیم پھر عادت مذاف عدت صحیح یہ بھی نیچے نقشے میں سمجھایا ہوا ہے جیسے ایک بٹا دو یہاں پر لکیر ذرا مٹی ہوئی ہے ایک بٹا دو جو ہے یہ اوپر والے کو کثر کہتے ہیں اور نصف ہے نصف السنین ایک بٹا دو کو نصف السنین کہتے ہیں تو اوپر والے نصف نیچے والا اسنین اوپر والا مضاف ہوا نیچے والا عدد اوپر والے کو کسر بھی کہتے ہیں اور اس کسر کو جز بھی کہتے ہیں یہ اوپر والے کو جز بھی کہتے ہیں اور نیچے والے کو مخرج بھی کہتے ہیں یہ آپ سمجھائیں گے طالب علم کو کہ نیچے والا مخرج ہے بس دفعہ طالب علم مضاف صحیح کی تعریف پڑھنے کے باوجود بھی اس کو مخرج کا پتہ نہیں لگتا ہے تو اس کو آپ کہہ کہ جڈ الفاظ میں یہ ہے کہ نیچے والا مخرج ہے تو ایک بٹا دو ایک بٹا تین ایک بٹا چار وغیرہ میں نیچے والا مخرج ہے طالب علم کے ذہن میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں بعض طالب علم کمزور ہوتے ہیں تو یہ آپ نے جب ان کو سمجھا دیا اس کو مخرج کا پتہ لگ گیا کہ مخرج کیا ہے پھر آگے بارشوں کے حصے یہ آپ ان کو سمجھا دیں گے ایک بٹا دو ایک بٹا چار اور جن کے مخارج اس کا ترجمہ ابتدائی طالب علم تو ترجمہ یاد کر رہا ہے اس لیے کہ باقی ان کو پتہ نہیں لگتا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ لکھنے کے اہم اصول یہاں پر ایک اہم اصول جو ہے آپ کے ذہن میں ہوگا اس میں اکثر علماء سے مطلب پوچھا جاتے تو وہ غلطی کرتے ہیں کئی علماء نے اس طرح مجھ سے مسئلہ پوچھا کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ مجھ سے پوچھتے تو وہ مولوی صاحب نے غلطی کی ہوتی ہے اس لیے کہ ہر بار اس کی نسبت میت کی طرف کرنی ہوتی ہے اور وہ خود مولوی صاحب غلطی کر جاتے ہیں آپ اس میں نسبت دیکھتے تو چکرا جاتے ہیں جب آپ کے سامنے میراث کا مسئلہ آئے تو سب سے پہلے لفظ میت لمبا کر کے لکھے اس کے بعد میت کے ان ورثہ کا نام لفظ میت کے نیچے لکھے جو اس کے وفات کے وقت زندہ تھے جو زندہ ہوگا اس کو ملے گا جو باپ سے پہلے مثال کے طور پر مر گیا باپ کی میراث تقسیم اور اس کو نہیں ملے گا اور ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کریں مثلا بیوی سے مراد میت کی بیوی بیٹے سے مراد میت کا بیٹا بیٹی سے مراد میت کی بیٹی وقت یہ بہت اہم اصول ہے اس میں اگر آپ غلطی کریں گے تو مسئلہ آپ سے غلط ہوگا ہمارے شاگرد انہوں نے اس طرح جمعرات جمعات کو پڑھا تھا دور حدیث میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا مدرسے کا نام نہیں لیتا استاد حدیث پڑھا رہے تھے استاد حدیث جس کی کتاب پڑھا تھی میرا مسئلہ آ گیا کوئی تو کہتے پڑھاتے پڑھاتے استاد الجھ گئے اب استاد اس طرف جا رہے اس طرف جا رہے مسئلہ حل نہیں ہو ہے اسے پھر کہا چلو یہ میں آپ لوگ کو کل سمجھاؤں گا وہ جگہ چھوڑ دی استاد نے تو جو ہمارے شاگرد تھا اس نے کہا استاد جی میں برا نہ مانے میں کچھ کہوں ہاں بولو کہتے استاد جی بار بار اس کی نظر میت کی طرف کریں جب استاد نے اس طرح کیا مسئلہ حل ہو گیا پھر اس نے میراث پڑے کہ نام میری میراث پڑی اتنی چھوٹی سی بات یعنی استاد حدیث دو حدیث میں کوئی قابل استاد ہوں گے جو پڑھاتے ہیں تو وہ پھنس گئے تھے وجہ کیا تھی کہ ہر بار اس کی نظر میں کی طرف نہیں کر رہے تھے آپ اس میں کہیں رشتہ دے گا تو چکرا گئے استاد تو ادھر کے لیے اور ورثہ کا آپ اس میں رشتے کو مت دے کے ورنہ بڑی غلطی واقع ہوگی اگر مسئلے میں شور یا بیوی ہو تو اس کو پہلے لکھے اس کے بعد باقی ضرور فروز اور آخر میں آتباد لکھے پھر ہر فرد کا اپنا مقرر حصہ لکھے جیسے وغیرہ میں سے اور اسبا کے نیچے لفظ اور محجوب طاقت کے نیچے تین میم لکھیں یہاں پر یہاں تک جب آپ نے پڑھا دیا طالب علم کو تو یہ مطلب یہ یہ اصول اور مسئلہ بنانے کا طریقہ اور یہ پہلا قاعدہ پہلی نسبت یہ بالکل طالب علم کو اکبر کرائیں گے مسئلہ بنانے کا طریقہ بھی سرسری پڑھ لیتے ویراج کا کوئی بھی مسئلہ وہ تین ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا سارے برآسبا ہوں تو صورت میں اگر صرف مذکر ہے یہ اکثر طور پر اسی طرح مسائل آتے ہیں اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کرے گی میرا تو کوئی بھی مسئلہ تین سے خالی نہیں اس طرح خالی بھی آ سکتا ہے آ اس طرح لیکن عمومی اکثر مسائل اس طرح آتے ہیں انہیں حکم اور ابتدائی طلباء ہوتے ہیں ان کی سہولت کے لیے اس طرح لکھا ہے میرا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تین حال سے خالی نہیں ہوگا سارے ورثبا ہو تو اس صورت میں اگر صرف مذکر ہے تو مسئلہ روح سے بنایا جائے گا جیسے پانچ بیٹھے پانچ سے مسئلہ بن گئے اگر و مونس دو نا تو لردہ کر میں حاضر حسین والے اصول چلے گا لذکر میں ڈبل نام ہے یہاں پر کتابت میں ایک نام ہے تو یہاں پر جیسے ایک بیٹا ایک بیٹی بیٹے کو دو شمار کے بیٹے کو ایک دو اور ایک تین تین سے مسئلہ پھر بیٹے کو دو پھر بیٹی کو سارے وارثے جب فروز ہوں تو اگر ایک جی فرض ہے تو پہلا قاعدہ استعمال کریں گے یعنی اگر مسئلے میں ایک فرض ہے سمجھے نا تو پہلا قاعدہ استعمال کریں گے اور دو یا زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلی نسبت استعمال کریں گے اگر وہ رسا زبی الفروض اور دونوں ہو تو پہلے زب الفروز کو حصے دے جائیں گے اگر کچھ بچ جائے تو آشاب کو ملے گا ورنہ نہیں بعض دفعہ سر بھی ہو تو کو نہیں ملتا یا ایک دفعہ جی فرض ہونے کی وجہ سے مل جاتا ہے دوبارہ نہیں ملتا جس باپ کے حوالے میں آپ نے پڑھا اب یہاں پر یہ آپ نے طالب علم کو سمجھا دیا پہلا قاعدہ آپ سمجھائیں گے اگر مسئلے میں ایک فرض ہو تو مسئلہ اس کے مقرر سے بنے گا یہاں پر ایک نوٹ طالب علم کو پہلے سمجھا دیں مسئلہ حل کرنے سے پہلے کہ آئین سے مراد اور سے بچا ہوا مال لے لیتے ہیں اور زبی الفروض نہ ہو تو سارا مال لے لیتے ہیں تو یہاں پر ایک مثال آپ طالب علموں کے سامنے حل کریں گے بورڈ کا کہ شوہر ایک ایک بٹا دو مسئلے میں ایک فرض ہے پہلے قاعدے کی تدبیق کریں گے اور مخرج اس کا کیا دو دو سے مسئلہ بنا ہے دو کا نصب ایک شور کو ملا اور ایک بچ گیا بچے وہ جتنے بھی بچے گا بھائی کو مل گیا یہ ایک مسئلہ آپ نے حل کیا بورڈ پہ سمجھایا طالب علموں کو تو یہ پانچ مثالیں یہ تمرین ہے یہ طالب علم حل کریں گے کاپی میں وہ حل کریں گے پھر آپ ان کی کاپی چیک کریں اگر صحیح ہے تو آگے پھر آپ پہلی نسبت پڑھائیں گے آگے یہ تو پہلے مسئلے میں ایک فرض تھا پہلا قاعدہ اگر دو یا زیادہ فروز ہو تو پہلی نسبت ٹھیک ہے یہاں پر تہذیب تنصیب کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمارے طریقے پر اس کو ضرورت نہیں آتی ہے یعنی تہذیب تنصیب کی وہ سراجی کی طرف سے جب آپ پڑھیں گے تو تہذیب تنصیب کی ضرورت آتی ہے تو جب وہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لیے میں نے نہیں لکھا تھا کہ وہ طالب علم میں بھی ذرا ڈرتے پھنس جاتے ہیں نا تہذیب تنصیب میں ذرا پیچیدگی ہے تو اگر مسئلے میں دو یا زیادہ فروز ہو تو پھر نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے تاکہ صحیح مسئلہ بنے اسی تقسیم کریں مخارج کے درمیان چار نسبت اور ان کی قواعد تماسل تداخل توافق تباہی اب یہ تماسل تو بالکل آسان ہے دونوں برابر ہو تو کسی اور کو لے کے مسئلہ بنائیں گے تداخل چھوٹا درد بڑا درد کو ختم کر یہاں پر تداخل کی ایک تعریف ذکر کی ہے لیکن رسالہ ہے کتاب سے ہے اور سراجی کی طرح ساری تعریف ذکر نہیں کہ چھوٹا درد بڑے کو ختم کریں اور اکثر لڑکوں کو پہاڑے آتے تو دو ایک دو دو چار چار زیادہ جلدی سمجھ لیتے ہیں تو ایک ہی تعریف ذکر کی اور تداخل کا قاعدہ کیا ہے بڑے درد کو لیں گے تیسرے نمبر پر توافق کے مشکل ہے اور یہ طالب علم سمجھنے میں بہت دیر لگاتے ہیں یہ اچھی طرح آپ سمجھائیں گے اس میں آپ جلدی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو توافق چھوٹا عدد عدد کو ختم نہ کرے بلکہ کوشش عدد آ کہ دونوں عادتوں کو ختم کرے جیسے چار چھ یہاں پر آپ طالب علم ابتدا میں آپ ان کو سماسم سے پکڑیں گے آپ کہیں گے چار چھ دونوں برابر ہے وہ کہے گا نہیں اوپر سے نہیں چلائیں گے وہ جلدی سمجھ لیتے شروع میں بہت چکرا دیتا علم تو آپ کو چار برابر ہے وہ کہے گا نہیں تماسل نہیں تماسل سے نکل گئے پھر تداخل پہ تداخل ہے وہ کہے گا چھوٹا بڑے کو ختم نہیں کرتا نہیں تداخل نہیں ہے پھر نیچے جا کے توافق پہ گے تو اس طرح اوپر سے جب آئے گا تو اوپر سے گنی سے کہ تماسل میں پہچان جلدی ہو جاتی ہے تداخل میں بھی جلدی ہو جاتی ہے توافق کو دبائن میں رہ جاتا ہے تو پہچان میں آسانی ہو جاتی ہے تو چھ اور چار میں توافق ہے توافق کون سا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا عدد کون سا ہے جو دونوں کو ختم کرتا ہے تو وہ دو ہے دو چار کو بھی ختم کرتا ہے چھ کو بھی ختم کرتا ہے تو جب دو ہوا تو توافق نصف ہے تو ایک کا نصف لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے قاعدہ کیا ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے جو حاصل ہو اسے اس سے مطلب بنائیں گے وفق نکالنے کا طریقہ لی جائے تفصیل سے دو عادتوں کے درمیان اگر توافق کی نسبت ہو تیسری عدد کو دیکھیں گے اگر دو تیسرا عادت دو ہے تو توافق نصف ہوگا اور اگر تین ہے تو توافق بالفلس ہوگا اور اگر چار ہے توافق بے ہوگا اور اگر پانچ ہے تو توافق بالخمس ہوگا اور کسانا حاضر اور اگر توافق بھی نصف ہے تو ایک عادت کا نصف لے کے دوسرے عادت کے کل میں ضرب دیں گے اور اگر توافق بھی فلس ہے تو ایک عادت کا فلس لے کے دوسری عادت کے کل میں ضرور دیں گے اور اگر توافق بھی ربو ہے تو ایک عادت کا ربو لے کر دوسری عادت کے کل میں ضرب دیں گے اور پھر رہا یعنی جو توافق ہوگا اسی حساب سے آپ اس کا وفق نکالیں گے یہاں پر یہ طریقہ تو استادی کا طریقہ ہے لیکن ایک طریقہ دوسرے بھی بعض دفعہ اسکول والے وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں جیسے اگر توافق بھی نصف ہے نا تو دو کا پاڑا گنو دو چار کو کتنی بار ختم کر دو دونی چار تو دو سوا پکا گیا اور چھ کو ختم دو تیے تو تین وہ پکا گیا ٹھیک ہے نا تو بس جس سے جلدی سمجھے مخصوص فن سکھا رہے ہیں تو اسکول والے یہ طریقہ جلدی سمجھتے ہیں یہ بعض دفعہ گھبرا جاتے ہیں توافق طواف تو یہ پہاڑے والے جس کو جلدی سمجھ میں یہ جس کو جلدی سمجھ میں تو مقصود یہ کہ ایک آدمی فن سیکھ لے اس کی مناظر پیدا ہو جائے پھر ہر طریقے سے آدمی سمجھتے ہیں ایک طریقے سے آدمی فن سیکھ لیا دوسرے طریقے کی آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے آپ خود سمجھ لیں گے کیا لے کر اب چھ چار کو سمجھائیں عملی طور پر یہاں پر تو یہ ایک مثال آپ بورڈ پہ سمجھائیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہاں پر چار کا وفق دو نکالا چھ کا وفق تین پہاڑے کے حساب سے دو دوری چار دو تھی ایسے اور توافق بھی نصف تھا تو چار کا نصف دو ہے اور چھ کا نصف تین ہے تو مخالف سے نے ضرب دیا تین چار بارہ اور دو چھ کے بارہ اب یہ ایک مثال آپ بورڈ پہ لکھ کے اسی طرح سمجھائیں گے پھر یہ جو آگے نقشہ بنا ہوا ہے متافقین چھ اور چار نو چھ تو یہ صرف والے عادت آپ طلبا کو دکھائیں گے یہ جوابات بولو نہیں دے گا ٹھیک ہے نا جیسے چار اور چھ تو اب کون سے تیسرا عادت ہے جو ان کو ختم کرتا ہے پہلے تو یہ تلاش کرنا ہے تو جب تلاش ہوا تو دو تو توافق بننے سے تین پورے سے دس تک لکھائے ٹھیک ہے نا تو یہ دس تک یہ طلباء کو اس طرح کہ یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے طلبا کو کہ دس کو حل کریں دس یعنی بیس تک جو ہے توافق شرک ہے تو یہ حل کریں گے پھر آپ آگے پڑھائیں جلدی کریں گے تو طالب علم آخر تک پریشان کریں گے سمجھتے نہیں توافق میں پھنس جاتے ہیں جب یہ اپنے پڑھائے آگے ایک اشکال ہے کہ اگر آپ کے ذمہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ آٹھ اور بارہ جیسے توافق برب ہے یہ چار ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے تو ویسے ان کو توافق نصف ان کے درمیان توافک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دو بھی آٹھ اور بارہ کو ختم کر سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے دس کو لیں گے جیسے آٹھ اور بارہ ہے نا تو چار بھی توافق بالربع بھی ہو سکتا ہے بالنصف نصف بھی ہو سکتا ہے تو ہم بڑے دس کو لیں گے وفق کے لیے ان چار کو لیں گے اس سے مسئلہ چھوٹا بنے گا خاص کر مناسبہ میں کی نشاندہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان چھوٹا تو بڑے دت کو ختم نہ کریں بلکہ کوئی تیسرا دت تیسرا بھی آ کر دونوں کو ختم نہ کریں یعنی چھوٹا بھی ختم نہیں کر رہے تو تیسرا دت بھی ایسا نہیں جو دونوں کو ختم کرے تو تباہی ہے جیسے پانچ اور تین اور ایک اور سات یہ ایک اور سات کی مثال بھی اس طرح جی کی ہے مناشقہ میں اکثر اس طرح مثال آ جاتی ہے ایک ساتھ آ جاتا ہے یا دوسری نسبت آدمی دیکھتا ہے پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس میں کون سا مانوں تو یہ یہ تباہی نہیں اس میں مانیں گے ایک اور ساتھ وغیرہ اس طرح ایک طرف ایک آ جائے دوسری طرف کوئی آتا تو اس میں تباہی نہیں مانیں گے اس کا کہنا ہے کہ کے دوسرے کے اوپر میں ضرور دیں گے یہاں پر جب آپ نے یہاں تک پڑھا دیا تو یہ دو تین صفحے جو ہے پہلا قاعدہ پہلی نسبت یہ طالب علم کو ازبر ہونی چاہیے یہ ازبر ہوگا تو آگے وہ کتاب وہ تیزی سے چلے گی یہ ازبر نہیں ہوگا اس کو یہ سمجھ میں یاد نہیں ہے تو وہ آخر تک وہ بار بار ہر مسئلے میں پھنسے گا پھر آپ اس کو سمجھاؤ گے طواف ہو یہ اس طرح یہ اس طرح تو یہ اسی طرح طرح کو یاد ہو پھر یہاں پر دو مسئلوں کے درمیان ہم نے دیکھا کہ نسبت دیکھی اس سے مسئلے بنائیں گے اگر تین فروز آ جائے تو یہ ایک مثال دی ہے کہ تین فروز میں نوٹ اگر تین یا زیادہ فروز ہو تو پہلے دو مخرج کے درمیان نسبت دیکھ کر جو حاصل ہو اس کی تیسرے مخرج کے ساتھ نسبت دیکھیں گے تو یہ طالب علم کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ دو کے درمیان تو نسبت دے کے ہم نے مسئلہ بنا دیا تیسرا مقرر جائے گا تو کیا کریں گے تو ایک مثال آپ ان کو سمجھا دیں گے یہ طالب علم حل کرے گا یہ مثال بھی طالب علم حل کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی تین مخرہ جائے چار تو کیا کرنا ہے دو کا حاصل لے کے تیسرے کے ساتھ اس کی نسبت دیکھنی ہے اب یہاں تک آپ نے پہلا قاعدہ پہلی نسبت اچھی طرح سے سمجھا دی تو اب یہ زبی الفروز ہم پڑھاتے ہیں زبی الفروز کے پڑھانے کے طریقے احوال ہم پڑھائیں گے احوال ہم نے پڑھا دیے تجبی کر دی کہ دیکھو باپ کو یہاں ملا یہاں ملا یہاں مانا سبا یہ یہاں پر کیا مل رہا ہے سبا رہا یہ سمجھا دیا سمجھانے کے بعد یہ مثالیں طالب علم حل کریں گے باپ کے جو احوال آپ نے پڑھے اس کے بعد جو مثالیں دی ہیں یہ کاپی میں ابھی وہ پہلا قاعدہ پہلی نسبت وہ جاری کرے گا طالب علم آپ کہیں گے یہ کاپی میں سوال اتارو اس کو حل کرو تو وہ پہلا قاعدہ اور پہلی نسبت ہو وہ خود دیکھے گا حل کرے گا پھر آپ اس کی کاپی چیک کریں گے تو اسی طرح تقریباً جب یہ زمین فروز ختم کرے گا تو سو سے زیادہ مثالیں یہ طالب علم حل کر لے گا تو اس میں پہلا قائد اور پہلی نسبت کی اس کو خوب تمرین ہو جائے گی اگر کہیں کثر آ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کثر ختم کرو طالب علم کو اس کو آپ مجبور نہیں کریں گے اس بات سے کہ کثر بھی ختم کرو کثر آ رہے رہنے دو اس لیے کہ کثر آگے باب تصیب پڑے گا تو وہ خود ختم کرے گا تو تدریج بہت اہم ہے تدریج کے ساتھ آپ سے تدریج کے ساتھ آپ پڑھائیں گے تو طالب علم پریشان نہیں ہوگا ایک طالب علم کو پڑھاتے پڑھاتے جب دوسری نسبت شروع ہو گئی تو وہ اتنا چکرا گیا کہ پہلی نسبت بھی بھول گیا وہ مسئلہ اس کو حل کرو تو ڈائریکٹ دوسری نسبت حل کرتے میں نے کہا پہلا مسئلہ تو حل کرو پھر آپ دوسری نسبت کی طرف جاؤ تو جب دوسری نسبت پڑھے تو ڈائریکٹ جو بھی مسئلہ حل نہیں ہوا دوسری نسبت دیکھ رہے ڈائریکٹ پہلی نسبت جب اس کو اچھی طرح یاد ہوگی اور پہلے اور پہلی نسبت کی تمرین ہو جائے گی تو فروغ ختم ہوتے ہوتے اس کے یہ دو قاعدے پکے ہو جائیں گے یہاں پر درمیان میں سفر نمبر اٹھائیس پر آ جائیں مختلف واسطوں والی پوتیاں یہاں پر یہ جو مسئلہ تشبیب ہے جس کو مشکل سمجھا جاتا ہے اس کی مشکل سمجھنے کی وجہ ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا نقشہ بنایا ہوا ہے اتنے بیٹا بیٹیاں ہیں تو آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہے کیا مقصد ہے تعلیم سے اگر پوچھا مقصد کیا ہے اس کا یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو اکثر طالب علم کو نہیں سمجھا سکیں گے مقصد کیا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پوتیاں اور پرپوتیاں آ جائیں جس طرح بیٹی اور پوتی کے حوالے نا تو بیٹی کے ساتھ پوتیاں جاتی بیٹی ایک ہے تو پوتی کو سدس ملتا ہے بیٹی دو ہے تو پوتیاں ساکت ہو جاتی ہے مگر اگر پوتا آ جائے تو وہی چیز یہاں پر بھی چلتی ہے تو یعنی یہاں پر پوتیوں اور پر کے درمیان میراج کی تقسیم کا مسئلہ ہے مسئلہ تشویش میں تو وہ یہ تین مثالیں ہم نے حل کی ہیں زیادہ ویسے تو دس گیارہ مثالیں بنتی ہیں میں نے رف کاپی میں بنائی ہے اگلے ایڈیشن میں اگر انہوں نے تو سیکھ دی تو لکھیں گے لیکن یہاں پر صرف تین دیے اگر پوتیاں مختلف واسطوں کی ہیں یعنی ایک پوتی اور دوسری پر پوتی تو دیکھیں گے پہلے درجے میں کتنی پوتیاں ہیں اگر ایک ہے تو نصف ملے گا اور دوسرے درجے میں جتنی بھی پوتیاں ہیں ان کو سدس ملے گا تاکہ سلسان مکمل ہو جائے یہ پہلی مثال آپ دیکھیں اس میں پوتی ہے تو اس کے ساتھ پر پوتی آ گئی تو پوتی کو بیٹی کے کیا میں کام کرو تو پر پوتی کو پوتی کیا میں کام تو جس طرح پچھلی مثالیں ہلیں اس طرح یہ بھی ہے اور اگر پہلے درجے میں دو یا زیادہ پوتیاں ہیں تو ان کو سرکار ملے گا اور دوسرے درجے میں جتنی بھی پوتیاں ہیں ساکت ہو جائے گی دوسری مثال میں دے کہ پوتیاں دو ہیں تو پر پوتی ساکت جس طرح بیٹیاں دو تھی تو پوتی ساکت ہو رہی تھی اس طرح یہاں پر بھی ہیں ہاں، جی۔ البتہ اگر ان کے ساتھ کوئی پوتا ہے تو وہ اپنے درجے والی پوتیوں کو آسبہ بنائے گا اب یہاں پر دے نیچے پوتیاں دو تھی پر پوتی ساکت ہو رہی تھی لیکن پر پوتا آ گیا درجہ والا اس نے اس کو آسبہ بنا دیا تو یہ مسئلہ تشویش پڑھانے سے پہلے یہ طالب علم سمجھ لے تو تجویز جلدی سمجھ لے گا تو یہاں تک آپ نے ضوی فروز جب پڑھائیں گے تو دیکھیں آپ کو اندازہ ایک دفعہ میں نے کہا تقریباً سو سے زیادہ مثالیں ہیں اور یہاں پر کثرت سے مثالیں بنائیے ٹھیک تاکہ طالب علم کی جزے ختم ہو جائے ٹھیک ہے آگے تصحیح کا بیان آئے گا اس لیے کہ جب آپ نے مسئلہ حل کیا اگر مسئلہ میں ایک فرض پہلا قاعدہ اگر دو یا زیادہ فروز ہے تو پہلی نسبت جب آپ نے دیکھ لی اگر کثر آتا ہے تو اس کے لیے تصحیح کا باب استعمال ہوتا ہے یعنی جو دوسری نسبت ہوتی تیسری نسبت سے تعبیر کرتے ہیں تو تصحیح کا بیان ہے اس الاحات ہے شروع میں اور پھر یہ دوسری نسبت ہے اور سیاح کے درمیان یہاں پر صاحب سراجی نے تصحیح میں سات اصول بیان کیے تین اصول پہلے روسام ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم دوسری نسبت کہتے ہیں تو انہوں نے تین اصول لکھے اور ہم نے یہاں پر پانچ مثالیں بنا دی اس کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طرح تین سب نے پانچ بنایا اگر کثر ایک طائفے پر ہو تو دوسری نسبت رؤوس اور شیام کے درمیان دیکھیں گے تاکہ کثر ختم ہو جائے رؤوس کے معنی افراد شیام کے معنی حصے یعنی نسبت آپ برسہ کی عدد اور حصوں کے عدد کے درمیان دیکھیں گے پہلی مثال تماسن کی ہے تو سراجی میں آپ نے پڑھا ایک تین اصول میں سے پہلا اصل کیا ہے کہ اگر شیام برابر تقسیم ہو رہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں تماسل بھی آ جاتا ہے اور تداخل کہ دو شک ہے ایک بحق میں تماسل ایک بحق میں طوافک ہے تو تماسل اور تداخل بحق میں تماسل یہ اس صورت میں آ جاتے پہلی بارے میں اگر قیام برابر تقسیم ہو رہے تو پہلی مثال میں آپ دیکھیں پانچ بیٹے ان کے جہاں پانچ ہے پانچ پانچ پہ برابر تقسیم ہو رہے پانچ پانچ میں کون سی نسبت ہے تماسل تو برابر تقسیم ہو رہے صاحب سراجی جی نے تماسل کا نہیں کہا کہ برابر تقسیم ہو رہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو اس میں تماسل بھی آ گیا اور اگر مثال تداخل بحق میں تماسل بھی آ گئی اگر سیام زیادہ ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو بیٹیاں ہیں شیام کتنے چار شیام چار ٹھیک ہے تو یہ چار شیام دو بیٹیوں پہ برابر تقسیم ہو رہا ہے نا اور چار اردو میں کون سی نسبت ہے تداخل تو یہ تداخل بحق میں تماسل کہیں گے اس لیے کہ یہ بھی تماسل کی طرح کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دو شکے جو ہو گئی یہ اس پہلی اصل کی ہو گئی کہ اگر سیام برابر تقسیم ہو رہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے تماسل ہے چاہے تداخل بحفق میں تماسل ہو یہ ایک ہو گیا ہمارے حساب سے دو بن گئے با اگر سیام کم ہے تو روس کا دخل لے کر مضروب بنائیں گے یہ ضرورت جی تھا نا کہ اس کا وفق لیں گے یعنی تداخل کو توافق میں تبدیل کریں گے تو یہاں پر تعبیر ذرا آسان دخل یہ اکثر طالب علم اس جگہ پہ یہاں پر استادی کے ساتھ ہم پڑھتے تھے ایک لڑکا تھا سال کے آخر میں اس جگہ اس طرح مثال میں نے اس سے پوچھی کس سر حال کرتے یار میں ابھی تک تو کیا چہل کر تو مجھے پتہ نہیں لگتا ہے پھر جب میں نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا ابھی میں ابھی تک میں چہل کر رہا تھا تو یہ جو تداخل کو توافق میں تبدیل کرنے کا طریقہ ہے اس میں آدمی چکرا جاتا ہے اس کو توافق بنا دیتا ہے تو تداخل میں روس کا دخل لیں گے نوٹ تداخل کی نسبت میں چھوٹا عدد بڑے عدد کو جتنی بار میں کاٹتا ہے اس کو بڑے عدد کا دخل کہتے ہیں جیسے تین اور چھ کہ تین دو مرتبہ میں چھ کو کاٹتا ہے تو دو دخل ہوا تین سے چاہیے دونی اوپر چلا جائے گا جیسے اگلی مثال میں آپ دیکھیں یہاں پر آٹھ بیٹیاں ہیں شام کتنے ہیں چار چار آٹھ پہ تقسیم نہیں ہو رہے تو کثر ایک پر آئے تو دوسری نسبت ہم نے دیکھے چار اور آٹھ میں کون سی نسبت ہے تداخل اور تداخل میں سیام کم ہے تو یہ تداخل بحق میں توافق ہوا تو یہاں پر یعنی آٹھ کا وفق لیں گے یا بلفاظ دیگر آٹھ کا دخل لیں گے تو کس طرح لیں گے چار دنی آٹھ یعنی چھوٹا دس دیکھو جتنی بار میں کاٹتے وہ بار مضروب بن جائے گا چار دنی آٹھ تو یہ دنی اوپر مضروب بن گیا باقی دینے کا طریقہ دو دو دو دو دو کم کم چار آٹھ اب یہاں پر یہ پہلے برابر تقسیم اور پھر توافق ٹھیک ہے نا اب صاحب سراجی نے تداخل بحق میں توافق اور توافق کو ایک شمار کیا یہ تداخل والی مثال صاحب سراجی نے الگ نہیں لکھی بلکہ وہ کہتے توافق اور تداخل بحق میں توافق ایک ہی ہے ان کو ایک ہی شمار کیا تو یہاں پر یہ جو با ہے اور آگے توافق صاحب سراجی جی نے اگر اگر توافق کے توافق لیں گے بس اس طرح کا ہے تداخل کے چڑھے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ با اور توافق جو ہے یعنی تداخل بحق میں توافق اور توافق یہ ایک میں ضم ہو گئے تو صاحب سراجی جی کے حساب سے یہ دو ہو گئے اور تیسرے تباہم اور ہمارے حساب سے ہم نے پانچ مثالیں بنا دیے تاکہ خوب واضح ہو جائے تاکہ طالب علم کے شکار ہی نہیں رہے اگر شیام اور روز کے درمیان توافق ہے تو روز توافق لے کر مضروب بنائیں گے یہاں پر اس مثال میں آپ دیکھیں چھ بیٹے ہیں اور شیام کتنے چار ہیں چار چھ پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے ایک پر تو تو دوسری نسبت دے گی توافق کی نسبت ہے تو کون کون سا سا ہے ہاں بن نصف ہے ٹھیک ہے نا دو چھ کو بھی ختم کرتے ہیں دو چار کو بھی ختم کرتے تو چھ کا نصف کیا ہے تین تین اوپر مضروب بن گئے چھ تھی اٹھارہ ٹھیک ہے نا پھر آپ سب کو حصے دے دیں گے تین کم تین تین تین چار بار آخری مثال تباہی اگر روس اور شام کے درمیان تباہین ہے یہاں پر چار بیٹے ہیں پانچ ان کے شام ہیں تو کیا کریں گے روس کا کل لے کے مضروب بنائیں گے روس روس کا کل کیا ہے چار چار چار تو چار کا کل مضروب بنا دیا تو پھر اسے لے لیں جب آپ یہ مثال ہے جو کتاب میں آپ طالب علم کو بورڈ میں لے کے سمجھائیں گے ٹھیک ہے نا آگے تو یہ حصے دینے کا طریقہ ہے یہ سمجھائیں گے جس طرح یعنی سراجی میں بعد میں کہ حصہ کس طرح دیں گے یہ تو آپ یعنی اس پڑھانے سے پہلے آپ عملی طور پر بورڈ پہ اس کو سمجھا دیں کہ اس سے ہم نے کس طرح دیے ٹھیک ہے نا جب مثال حل کریں گے بورڈ پہ تو پوری سمجھا یہ نہیں کہ یہ ہم نے نہیں پڑھا نہیں سمجھا آپ اس کو سمجھا دیجیے سمجھ لے گا یہاں پر دیکھو دو ایک کم دو مضروب سے کس طرح حصے دیے اور پھر واحد کا حصہ کس طرح دیا یہ سارا آپ اس مثالوں میں سمجھا دیں تو جب یہ پڑھے گا آسانی سے سمجھ لے گا مضروب بنانے کے بعد یہاں پر تو دیکھو کتاب میں لکھے مضروب بنائیں گے مضروب بنائیں گے مضروب بنائیں گے پوری تفصیل تفصیلات تو نہیں لکھ سکتے کہ مضروب بنائیں گے پھر اس طرح دیں گے آخر میں لکھ دیا مضروب بنانے کے بعد پھر اس مضروب کو ہو اور مسئلے میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اچھی نہیں ہو اور ہاں، مسئلہ مسئلہ ہوگا پھر تصویر ہر جماعت کا حصہ دینے کا طریقہ ہر جماعت کا حصہ دینے کا طریقہ کہ ہر بار جو سیاح ملے ہیں اس کو مضروب میں ضرب دو اس کا حصہ نکالنا چاہیے گا ٹھیک ہے نا اور فی واحد کا حصہ نکالنے کا طریقہ ہے کہ اس کو جو سیاح ہے جو میرے تشخیص ہے اس کو عروج پہ تقسیم کر دو برابر ہر جماعت میں سے ہر فرد کا استعمال کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جماعت کو جتنا حصہ ملے اسے اس جماعت کے آدھے دو اس پر تقسیم کر دے حاصل ہر فرد کا حصہ ہوگا یہاں پر کتنا آسان طریقہ ہے لیکن سراجی میں دو تین طریقے لکھے اور ایک طریقہ طریقہ جو لکھا ہے اس کے ساتھ تو استاد بھی پڑھائے تو پریشان ہو جاتے علم بھی پریشان ہو کہتے وہ زیادہ واضح طریقہ ہے تو بس عروج پہ تقسیم کر دو روس پہ تقسیم کرو تو حل ہو جاتا ہے تو یہ یعنی جب طالب علم فن سیکھے گا پھر اس کی پڑھاؤ چریکیا پڑھاؤ جو بھی پڑھاؤ سمجھے گا لیکن اب پہلی بار سراجی دے کر اور اس تنظیب تنصیب ہو یہ اس طرح چیزیں سمجھاؤ اتنا مشکل مشکل سراجی اچھے اچھے ڈر جاتے ہمارا کام نہیں ہے اور پھر اس کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ دس سال صحیح سے دس سال پہلے میں نے اختوار پڑھا تھا پھر تخصص والے سال پڑھ تو دس سال پڑھاتے ہوئے وہ سراجی میں جب پڑھا تھا تو سال میں ایک دفعہ دو مرتبہ موقع ملتا تھا پڑھانے کا اور یہ کتاب جب سے چھٹی ہے پچھلے سال سے پچھلے سال میں نے گیارہ بار پڑھائی ہے اور ابھی یہ سولہویں بار یعنی پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو سرسری پڑھا ہوں باقی تو تفصیل سے پڑھاتا ہوں تو بار بار پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو آپ مولی صاحب آپ کے دوست ہوں گے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں ایک ہفتے میں ایک گھنٹہ پڑھائیں یا ہفتہ وار دورہ رکھیں یا چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں آپ دس روزہ چھ روزہ تین روزہ جتنا یعنی جو پڑھنے کے اس کے اندر استعداد ہو اس حساب سے آپ دورہ اپنے اپنے علاقے میں ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا تو یہ دوسری نسبت جب آپ پڑھائیں گے تو اس کے بعد یہ تمرین ہے آگے تو یہاں پر دیکھیں ضویر الفروز میں ہم نے حصے لگائے یعنی ہاتھ سے پکڑ کے طالب علم کو چلائیں گے حصے ہم نے لگائے ان کے ساتھ مدد کیا تاکہ غلط حصے نہیں لگائے ان کو اس کی تمرین ہو جائے صحیح حصوں کی جب تمرین ہوگی یہاں پر حصے بھی نہیں ہے یہاں پر پہلا قاعدہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب وہ یہاں سے مفتی بننا شروع ہو جائیں گے خود حصے لگائیں گے خود حل کریں گے پہلا قاعدہ پہلی نسبت کثر یہ سب خط خود ختم کریں گے حل کریں گے پھر آپ جب تک یہ مثالیں چیک نہ کریں آگے بالکل نہیں پڑھائیں یعنی دوسری نسبت تو تیسری نسبت مت بالکل نہیں کریں لیکن دوسری نسبت ذرا مختلف ہے تیسری نسبت میں وہ ٹکرا جاتے ہیں تو دوسری نسبت پڑھانے کے بعد یہ تمرین طلبا سے حل کرائیں جب اس بالکل پکی چکی یعنی تمرین وہ کر لیں صحیح حل کر لیں تو پھر آپ تیسری نسبت ان کو پڑھائیں تیسری نسبت دوسری نسبت سے کافی آسان ہے یعنی پہلی نسبت جس طرح ہے وہ تیسری نسبت اسی طرح ہے اور تیسری نسبت محفوظ بھی اور پہلی نسبت محفوظ بھی تیسری نسبت سے ہے ٹھیک ہے نا پہلی نسبت جو جی پڑھاتے پہلی نسبت یہ سراجی میں نہیں ہے یعنی الگ سے نہیں ہے کہ پہلی نسبت سراجی کا طریقہ الگ ہے لیکن جی نے یہ تیسری نسبت جو ہے بابو تشریح کی اس سے قواعد آخر کیے اور پہلی نسبت کا نام رکھا ہے ٹھیک ہے تو پہلی نسبت کے قواعد اور تیسری نسبت کے قواعد ایک ہی ہے لیکن وہاں پر مخارج کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں اور یہاں پر رؤوس کے درمیان نسبت دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات یہ تنبیہ جن طائفوں پر نسبت دیکھی جائے گی ٹھیک ہے یعنی جن کے درمیان کسر ہے تو انہیں روس یعنی اور روس کے درمیان نسبت دیکھیں گے اگر تماسل ہے تو یہاں پر پہلی مثال میں دیکھیں تین بیٹیاں تین دادی نانی اور سے میں دادی نانی دونوں کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو اس لیے کے ساتھ یعنی دادی یا نانی دو لکھ دیے اور تین چچا اب تین تین میں تماسو کی نسبت ہے پھر تین تین میں تماسو کی نسبت ہے تو تین کو مصروف بنا دیا ٹھیک ہے یہاں پر کثر تھا نا چار تین بیٹے ان پر چار تقسیم نہیں ہو رہا تھا اور یہاں پر تین دادی نانی ان پر ایک تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر تین چچا ان پر ایک تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو کثر آ گیا تین طائفوں پر تو بین الرؤوس وہ نسبت دیکھیں گے وہ مضروب بنائے اور پھر مضروب سے حصہ دینے کا طریقہ وہی ہے کہ تین چار بارہ تین کم تین تین تین کم اس طرح سے دیں گے دوسری مثال تداخل کی ہے باقی مثال آپ کو حل کرنا کہ میں صرف مقصودی بات جو تیسری نسبت کی وہی سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پر چار بیویاں تین دادی نانی بارہ چھ کے تداخل کی مثال بنانے کے لیے یہاں پر ذرا نسبت الٹی طرف سے دیکھیں گے تاکہ تداخل کی تمرین ہو جائے بارہ اور تین میں تداخل کی نسبت ہے تو بڑے دت کو لے لیا ٹھیک ہے نا لیکن تین کم تین تین چھ تین تینوں تین سو بارہ بڑے دت کو لے لیا پھر بارہ اور چار میں پھر چار کم چار چار دنیا چار تین بارہ نسبت آپ دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر تداخل ہم نے لکھا ہے تو طالب علم کو الٹے طرف سے کہ اس طرح اور سیدھی طرف سے بھی دیکھیں تو پہلے میں تباہی بنتے ہیں چار کے بارہ پھر آگے تماسل بنتا ہے جواب ایک ہی آئے گا لیکن تداخل ہمیں سمجھانا ہے تو اس لیے یہاں پر علم کو الٹے طرف سے سمجھا ٹھیک ہے توافق کا قاعدہ اگر اس اور اس کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو ایک تو اکلے کے دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب سے مضروب بنائیں گے یہاں پر چار اور چھ میں توافق کے توافق کی نسبت تو چار دن سے دو ہے چھ دونوں بارہ بارہ اور آٹھ میں پھر توافق ہے ٹھیک ہے نا توافق روبو ہے تو آٹھ کا روبو دو ہے بارہ دوبیس چوبیس چوبیس ضرور بن گئے ٹھیک ہے ایک سے دینا شام میں ضرب دو گے اور پھر واحد جو بہتر ہے اس کو چار پہ تقسیم کرو پھر واحد کیسے نکالائے گا ٹھیک ہے تباہ کا قاعدہ یہاں پر چار اور پانچ میں چار بیویاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں اور سات بہنیں ہیں تو چار اور پانچ میں تباہی ہیں چار پانچ بیس اور بیس اور سات میں سر تباہی ہیں تو بیس ستے ایک سو چالیس یہ مضروب بن گیا ٹھیک ہے یہاں پر پھر ایک سو چالیس کو تین میں ذرا دو تو چار سو بیس چار بیویاں ہوگی تو چار سو بیس کا فکر آتا ہے خطرناک آتا ہے اس طرح یہ تیسری نسبت جب آپ ختم کریں گے تو آگے یہ تمرین ہے یہ آپ طلبہ سے حل کرائیں گے اور ان کے سوالات چیک کریں گے تو پھر جا کے آپ آگے پڑھائیں گے آشابات یہ دوسری نسبت تقریباً ایک دن میں آدمی پڑھا دیتے تیسری نسبت ایک دن میں اور یہ آگے آسابات آ رہے ہیں آسابات آسان ہے آسابات اور الرحام یہ آپ کھینچ سکتے ہو زیادہ بھی پڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے تمرین اتنی نہیں ہے لیکن یہ آسبات ہاں۔ میں یہاں پر دیکھیں اسبات سببی کو ذکر نہیں کیا اسبات نصبی صرف کیا ذکر اور اسبادی نصبی کتنے تین ہیں بنفسی اور بغیر اور رہی بنفسی کے چار بنوت ابوت اخوت اور عمومت پھر ان میں تفصیل ہے بنوت کس کو کہتے ہیں تفصیل لکھی ہے اور پھر یہاں پر اسب بنفسی کے درمیان ترجیح کے تین طریقے ہیں یعنی یہ اسباد اور بنوت ابوت اخوت قوت ہم نے ذکر کر دیا ابھی مکس آ جائے تو کس کو ترجیح دیں گے تو اس کے پہچان کے لیے تین طریقے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے طریقہ ترجیح بل جا ہے اللہ فلا خراب ہے دوسرا خراب ہے تو یہ تین طریقے لے کے اس میں تفصیل دی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ نشانی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر پھر آسبہ بگئی رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ عورتیں جو اپنے بھائی کی وجہ سے آسبہ ہوتی ہے یہ کل چار عورتیں ہیں یعنی جو جن کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں نہیں سب اور ایک ہونے کی صورت میں آگے تفصیل سے کر بیٹی پوتی حقیقی بہن اور بہن یہ چار کیا بغیر ہی یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو عورتیں جب الفروج میں سے نہیں ہے اور ان کے بھائی ہے تو ان کو اپنے بھائیوں کی وجہ سے بغیر بغیر ہی نہیں بنتی یعنی اپنے بھائیوں کی وجہ سے وہ آسبہ بغیر ہی نہیں بنتی جیسے چچا اور پھوپھی ابھی آپ کے چچا اور آپ کی پھوپھی جو ہے آپ اس میں بھائی بہن ہیں نا لیکن جیسے ابن کے ساتھ دن آسبہ بن جاتی ہے اور اس طرح اخ کے ساتھ تو یہاں پر یہ بین پھوپھی آشبہ نہیں بنے گی اس لیے کہ الرحام میں سے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے یہاں پر جو اشارہ دیا ہے وہ یہ وہی فروج میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف وہ عورتیں جو زبیر فروج میں سے اور بھائیوں کے ساتھ آ جائے تو وہ آشبہ بنتی ہے اور پھوپھی چونکہ زبیر فروج میں سے نہیں اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ آتابہ نہیں بنے گی اس لیے پورا مال چچا کو ملے گا پھوپھی کو کچھ نہیں ملے گا اسی طرح بتیجی بتیجے کے ساتھ آپ کی بتیجے اور آپ کا بتیجا ہے تو یہ بتیجے بتیجے کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے گی بتیجے کو سارا مان مل جائے گا بتیجی جب اللہ مجھے ساکت ہو جائے گی ٹھیک ہے میں آ گئی رہی عورتیں جو بیٹی یا پوتی یا پر پوتی نیچے تک کی موجودگی میں عصبہ ہوتی ہے جیسے جال الخوات مان بناتے عصبہ ٹھیک ہے حقیقی بہن باب شریف بہن یہاں پر ایک ضروری وضاحت یہ بہت اہم بات ہے یہ جو ضروری وضاحت ہے یہاں پر یہ بہن حقیقی بہن یا باب شریف بہن جب بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے حقیقی بائی کے درجے میں آ جاتی ہے تو جس طرح حقیقی بائی اپنے دور والوں کو طاقت کر دیتے تو اس سے بھی دور والے طاقت ہو جائیں گے جیسا کہ تشکیل میں جب حقیقی بہن آتبہ میں غیر ہی ہوتی ہے یعنی بیٹی یا پوتی پر پوتی کی وجہ سے آرتبہ بن جاتی ہے تو حقیقی بائی کے حکم میں ہو جاتی ہے لہٰذا باپ شریک بائی اور باپ شریک بہن کو طاقت کر دیتی ہے نئے حقیقی بہن کی وجہ سے اس سے دور کے اطبہ بھی طاقت ہو جاتے ہیں جیسے بتیجے چچا وغیرہ اس لیے کہ حقیقی بھائی کے درجے میں آ گئی نا تو حکومت کے بعد جو عمومت ہے بتیجے وغیرہ سارے دور والے ثاقب ہو جائیں گے اسی طرح باب شریف بہن جب آصبہ ماہر ہوتی ہے تو باب شریف بھائی کے حکم میں ہو جاتی ہے جس یعنی میں دور والے کو کر دیتی ہے جیسے بتیجے اور نیچے مثال میں آپ غور کریں حقیقی بہن بیٹی کی وجہ سے آسبہ بن رہی ہے تو اس کی وجہ سے بتیجہ ثاقب اس لیے کہ حقیقی بھائی کے درجے میں آ گئی اس طرح اگلی مثال میں چچا کو بھی شاق کیا یہاں پر طالب علم پھنس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چچا کا ذکر تو پہلے آیا تھا بہن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو چچا کو وہ ترجیح دیتے تھے وہ کہتے چچا تو حسب بنفسی میں اور یہ تیسرے قسم میں تو اس وجہ سے ٹکرا جاتے آدمی ٹھیک ہے نا تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقی بین حقیقی بائی کے درجے میں چلے گئے تو وہاں وہ حسب بنفسی میں گویا کیا ہے اور چچا اس کے بعد ہے تو چچا ساکت ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر باپ سے بہن بیٹی کی وجہ سے آسبہ بن گئی ہے ٹھیک ہے تو بتیجے کو ساکت کر دی اس طرح چچے کو اس نے بھی ساکت کر دی اور اس سے دور والے جو آسبات ہوں گے سب کو ساکت کر دی آگے زبی الرحام ہے زبی الرحام آج کل اکثر تخصصات میں بھی نہیں پڑھاتے ہیں استاد جی صاحب نے دو مرتبہ پڑھا ہے اور میں نے بھی ان دس سالوں میں تقریباً میرے خیال سے مجھے یاد آ رہا ہے دو طالب علم کو پڑھائے زبی الرحام کیونکہ پڑھنے والے ملتا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے زبی الرحام کا اجماری نقشہ جو ہے میں نے بلا سکتا کہ پہچان کی حد تک کہ آدمی کو پتہ لگے کہ زبی الرحام ہے کون ٹھیک ہے نا تو ان کا ایک نقشہ بنایا کہ پہچان تو کم از کم ہو یہ ہے کون زبندر خان تو درمیان میں کتاب میں ڈال دیا تاکہ کوئی اس کو چھوڑے نہیں پڑھے اس کو لازمی تو پہچان کے تک دو صفحوں میں ان کے تعارف لکھ دیا کہ زبندر خان کون کون ہے تو ان کے نام اور تفصیل سے لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو پڑھانے کی تو میرے ضرورت نہیں آپ مطالعہ کر لیں گے حجب کا بیان حجب بھی اس میں بھی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تفصیل سے لکھا ہے اور اور جب آپ پڑھائیں گے تو اور آپ یہ سمجھا دیں گے جو سبق ہے سمجھانے کے بعد ایک مثال آپ حل کریں گے یہاں پر ہم نے ایک مثال بھی حل نہیں کی ہے پیری والی مثال کے طور پر آپ نے ایک مثال حل کر دی بورڈ پہ سمجھا دی کہ اول حل کس طرح ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ باقی تمرین طالب عمل کریں گے اور یہاں پر بھی ایک بات یہ ہے اول میں آسان اس میں کچھ ہے نہیں وہ شفان والی بات نہیں ہے بس سیدھے سیدھے لکھ دیا کہ چھ کا اول سات آٹھ نو اور دس آتا ہے بارہ کا اول تیرہ پندرہ سترہ آتا ہے چوبیس کا اول صرف ستائیس آتا ہے تو مفتابی کال کے مطابق صرف ستائیس آتا ہے اکتیس آتا ہے اور جو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آتا ہے تو ہم نے نہیں لکھا کہ ستائیس کا اکتیس بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ وہ جو مسعود رضی اللہ کے نزدیک آتا ہے اور فتح مختحبی کال کے مطابق نہیں آتا ہے وہ محروم حاجب جی بھائی نہیں وہ تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے نا تو کوئی یہ نہ کہے کہ اکتیس کاول چوبیس کاول اکتیس بھی آتا ہے یہاں پر نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نہیں لکھا کہ مفتابی کال کے مطابق وہ آتا ہی نہیں ہے غیر مفتابی مختلف مسعود رضی اللہ کے نزدیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے لکھا ہی نہیں ہے جو غیر کون ہے غیر ضروری بات تھی اور جو سمجھنے میں ضروری نہیں آ رہی تھی ضرورت نہیں آ رہی تھی اس کی وہ ساری چیزیں میں نے ہٹا دی آگے رد کا بیان رد کا سبق کافی آسان بھی ہے اور طالب علم اس کو اکثر پیچیدہ سمجھتے ہیں خاص کر یہ تیسرا قاعدہ اور چوتھا قاعدہ اس کے بھی درمیان میں ذرا ہم نے مختصر کیا ہے رد میں ایک بات یہ ہے کہ بعض طالب علم جب یہ نقشہ دیکھتے نا کہ احد نہ ہو ہو ایک جنس حدود نہ اور دو جنسوں ہو تو بس جہاں پر بھی احد و آتے اور ایک جنس ڈائریکٹ رد بنا دیتے یہ بات بہت غلط ہے بہت یعنی لکیر کے فقیر بن جاتے احدوجین ایک جنس سے اگر رد ہو نہیں وہ رد بنا دے گا رد کے اصول سے حل کرے گا تو مسئلہ غلط ہو جاتا ہے آپ کو رد کے اصول سے تب حل کرنا ہے جب آپ نے مکیا اور ایک بر رد یا دو بر رد اس طرح آ رہے ہیں بچ رہے ہیں پھر آپ اس کو رد کے اصول سے حل کریں گے یہ نہیں کہ جہاں پر ہے اور ایک جن سے آپ اس کو رد بناتے جاؤ تو اس طرح کئی طالب علم کرتے ہیں تو اس لیے آپ طلبا کو سمجھایا کہ یہاں پر یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر حد اور ایک کا اکثر ہے آ جاتی ہیں جس میں رد نہیں بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن طالب علم بنا دیتے رد بنا دیتے ہیں اور ایک بات یہ اگر مسئلے میں آسرباد ہے تو مسئلہ رد یہ نہیں بنتا ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے نقشہ طالب علم کو چار سمجھا دیں کہ چار اور جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے پہلے ان میں سے دیکھے کہ کون سی صورت ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی جو سی صورت ہے اسی قاعدے میں چلا جائے اور اس کو تدبیق کرے تو جلدی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پہلا قاعدہ تو بالکل آسان ہے دو سو جن اور سبھی میں سے ایک جن سے تو مسئلہ روز سے بن جائے گا روز سے بنانا تو آسان ہے دو بیٹیاں دو سے بناؤ دو تو دو سے بناؤ تین بیٹیاں تو تین سے بناؤ جتنا جتنے روز سے بن جائے گا ٹھیک ہے دوسرا قاعدہ جن پورجنا سبھی میں سے دو یا تین جن سے تو ان کے مجموعے شام سے بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ماں ہے اور دو ماں شریک بھائی ہے تو چھ اور تین مہینے دے دیکھیے تداخل ہے چھ سے مسئلہ مطلب بنا تو یہاں پر ایک طریقہ تو ہے کہ آپ چھ کو ذہن میں رکھو ذہن میں رکھنے کے بعد چھ سے ایک سے دے دیے چھ کا سرس کیا ایک اس کو دے دیا سرس دو اور دونوں کو جمع کرو دو اور ایک تین تین مجموعہ شیام بن گیا لیکن اگر آپ چھ کو لکھ بھی دو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھ کو لکھ کے اس کے بعد شیام کو جو جمع کر دیا تو اس کے بعد رد لکھ کے جو شیام جمع ہے تین وہ تین لکھ دو ٹھیک ہے نا آگے جو اہم قاعدہ ہے تیسرا اور چوتھا تیسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں تیسرا قاعدہ انتہائی آسان ہے لیکن صاحب سراجی نے دوبارہ اس میں بتایا گا کو تو اس طرح کریں گے تباہی ہوتی ہے تو طالبین پھر چکرا جاتے ہیں کہ یہاں پر تو کچھ کرنا ہے الجھ جاتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کی ڈائریکٹ بتا دیے کہ دوسری نسبت دیکھیں گے تو دوسری نسبت اگر پہلے سے طالب علم کو یاد ہے تو یہ مسئلہ انتہائی آسان ہے یا حد الزوجین ہو اور الفروز نصیبی میں سے ایک جنس ہو تو حد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر حد الزوجین کو حصہ دیں گے اور جو باقی ہو وہ زبر فروض نصیب دیں گے یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا اب اگر کثر ہے تو دوسری نسبت دیکھو اگر نہیں ہے تو مسئلہ ختم ٹھیک ہے نا اب آپ کا تماسلوں کو تو یہ کریں گے تو آپ کو کوئی آدمی چکرا جاتے تو آسان الفاظ میں کہو کہ جو بچ گیا اس کو دے دو اب اگر کسر آ رہے تو دوسری نسبت دیکھو اس لیے کہ ایک ہی ہے نا نہیں تو مسئلہ ختم حل ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر بیٹیوں کے حصے لکھنے کی ضرورت نہیں بات سال بھی پر سلسان لکھ دیتے پھر پریشان ہوتا ہے کہ یہاں پر کس طرح ہوگا ٹھیک ہے نا جب برت کے اصول سے آپ حل کریں گے تو تین چھ بیٹریوں کے نزدیک سلطان نیچے نہیں لکھیں گے بلکہ ایک ادھر مل گیا تین بج گیا تین کا تین پورا بیٹریوں کو مل جائے گا اگر تین برابر تقسیم ہو رہا ہے تو ختم مسئلہ نہیں ہو رہا ہے تو دوسری نسبت دیکھو لیکن ایک طائفہ کا کرا رہا ہے تو وہی دوسری نسبت میں جو تفصیل ہے اگر تداخل ہے تو روس کا دخل لیں گے توافق تو روس کا فک لیں گے تباہ تو روس کے پھول لیں گے چوتھا قاعدہ احد و زوجین و ضعور فروزہ سے بھی دو یا تین جنس ہو تو الزوجین کے سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیں گے اور جو باقی وہ ایک طرف لکھ دیں گے یہاں پر جس طرح اس طرف آپ دیکھیں احد الزوجین کا مغرب سے مسئلہ بنا کر ایک دے دیا ساتھ ماں بکیہ لکھ دیا یہاں پر دو کام کرنے ہوتے ایک کام یہ کر دیا دوسرا کام یہ کہ ذیل فروز نے سبھی یہاں پر نسبت دیکھیں گے مخارج کے درمیان تین اور چھ میں نسبت دیکھی چھ سے مسئلہ بنا ہے میں چھ کا سلطان کیا ہے چار ہے چار بیٹیوں کو مل گیا اور سدس کیا ایک ہے چار اور ایک پانچ اوپر پانچ مجموعے سے ہم بن گیا اب اس پانچ اور سات میں نسبت دیکھنی ہے اگر برابر ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دو ہی حالت ہے برابر ہو گئے برابر نہیں اگر برابر ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں برابر نہیں تو اس کو مضروب بنا دو مجموعہ اسلام کے کل کو مضروب بنا دیں گے ٹھیک ہے یعنی زیادہ نسبت نہیں ہے بس دو ہیں اور اب یہاں پر عبارت پڑھنے کو اب ضوی فروز میں سبھی کے مجموعہ مجموعی شام سے مسئلہ بنا کر مابقی اور مجموعی شام کے درمیان نسبت دیکھیں گے اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلفا جدی کرے بھی کس طرح اگر تماسل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر برابر تقسیم نہ ہو تو مجموعی شام کا کل لے کر مسئلے میں ضرب دیں گے حاصل اگر مسئلے کی تصحیح ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر جو حصہ دینے کا طریقہ ذرا مختلف اس لیے الگ سے عنوان ڈالیں حصے نکالنے کا طریقہ اس لیے کہ حد و کو مضروب میں ضرب دیں گے اس کے سیام کو پانچ سے کم پانچ اور ضیع الفروض نصبی کے سیام کو مابقیہ میں ضرب دیں گے سات پیا سات چار اٹھائیس سات کم سات بس طالب علم کا آپ کہو کہ پانچ چار بیس چار پر تو اٹھائیس ہے غلط ہے وہ کہتے ہیں ہاں غلط ہے تو یہاں پر حصہ دینے کا طریقہ ذرا مختلف ہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور دوسری بات رد کے پڑھانے میں یہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ سراجی میں جو تعبیر ہے نا میور دوڑائی ملا یورت دوڑائی علم میں سے ذرا پریشان ہو جاتے ہیں میں بن ایمن یورت ایک طرح نام تو پریشان ہوتے تو آپ احد الزوجین اور میں الفروج بھی یہ دو نام رکھیں گے تو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے ہو زبیر الفروز میں الفروج بھی اس لیے کہ ان پر رد ہوتے نصبی پر نا تو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ رد جب پڑھائیں گے آگے وہی بات ہے اگر کسی طرح پر کثر واقع ہو جائے تو کثر ختم کرنے کے لیے دوسری اور تیسری نسبت استعمال کریں گے جیسے کہ ہوا کثر اگر آئے جیسے مثال کے طور پر پر یہاں چار بیٹیاں پانچ بیٹیاں ہوتی تو اٹھائیس برابر تقسیم نہیں ہوتا پھر اٹھائیس اور اس کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں وہ مضروب بناتے پھر جس طرح دیتے وہ دوبارہ مسئلہ کرتے تو یہ تبرین آگے دوبارہ آپ طلبا سے حل کرائیں گے اور اس طرح طلبا سے یہ درد کی مثال میں دو دو مرتبہ تین دن مرتبہ حل کرواتا ہوں اس لیے کہ سمجھنے میں ذرا پیچیدگی ہوتی ہے اس میں آگے یہ چیز تو بالکل آسان ہے نیچے نقشہ بھی پورا بنا ہوا ہے طریقہ تقسیم کرنے کا میم ایک طریقہ ضرب ہے اور ایک طریقہ تقسیم دو ہی طریقے لکھے ہیں اور جو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اہم ہے ضروری ہے ٹھیک ہے نا زیادہ اعتراض کیا ہے تو یہاں پر فارمولے کے انداز سے لکھا ہوا ہے بیوی کے سیام تین ہے اس کو ضرب دیا طریقہ میں جو حاصل نکلا اس کو تقسیم کرے تشی پر ٹھیک ہے نا تو یہ عملی طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور طریقہ تقسیم بھی اس میں تو کچھ سمجھنے کی بات نہیں ہے کچھ پوچھنا تو نہیں ہے طریقے ذرا طریقے ہاں،, ہاں ٹھیک ہے نا اور فیصد نکالنے کا طریقہ یہ بھی آسان ہے یہاں پر نیچے نقشے میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اسکول والے اس طریقے سے زیادہ جلدی سمجھتے جو اسکول وغیرہ کرسپاؤں ہاں۔ کے درمیان طریقہ تقسیم کرنے کا طریقہ یہاں پر سراجی میں جو ہے وہاں پر جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں گے پندرہ اور تیرہ وہاں پر وہ نسبت گی توافوں کے تباہیوں نے تو ہم نے یہاں پر بھی وہ چیز ہٹا دی ہے براہ راست سمجھے نا زید کے جو پیسے تھے اس کو ضرب دیا طریقہ میں تقسیم کر دیا تصویر یہاں پر طریقہ ایک طریقہ پڑھ لیتے اگر قرض زیادہ ہو طریقہ کم ہو تو ہر قرضہ کے حصے کو وارث کی جگہ لکھیں اور ان کے قرضوں کو سیام کی جگہ لکھ کر سیام کو جمع کریں وہ تصحیح کی جگہ لکھیں پھر ہر قربا کے حصے کو طریقہ میں ضرب دے جو حاصل ہو اس کو تصیہ مجموعی پر تقسیم کرے حاصل تقسیم ہر کا حصہ ہوگا یہاں پر آپ تیراجی کے طریقے پہن کر اس طریقے پہن کر جواب ہی کیا گا لیکن یہاں پر وہی طوافوں کو تباہی دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے طوافوں کو تباہین اس لیے کہ اب لاکھوں روپے کی بات ہوگی تیرہ بارہ روپے کی بات تو نہیں ہوگی تو اس میں تماز طوافوں کو دیکھنا پیچھے پریشانی ہے تو بس جارے یہی طریقہ اختیار کرو یہاں پر لکھا ہے مقصود فن سیکھنا ہے یہاں پر یہ نا جس طرح طریقہ ضرب ہے یہاں پر دیکھو زید یہ میت ہے آدمی مر گیا ہے اس نے زید سے دس روپے لیے تھے بکر سے پانچ روپے ٹھیک ہے نا تو زید کے پیسے ہم زید کے نیچے لکھ دیں گے وارثوں کی جگہ ان کے کرفاؤں کے نام لکھ دیں گے اور زید کے دس روپے ادھر لکھ دیے اور بکر سے پانچ روپے لیے تھے اس کے نیچے لکھ دیے اب دس اور پانچ کو جمع کیے کتنے ہوں گے پندرہ تو اس کو تچی کی جگہ رکھ دیں گے اور جو مرا ہے اس کے پاس پیسے تیرہ روپے اب اگر ایک کو پورا دیر باقی کم ناجائز ہوگا نا سب کو برابر پہنچنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے زید کے پیسوں کو دس کو ضرب دیں گے تیرہ طریقہ میں جو حاصل ہوگا اس کو تقسیم کرے گا پندرہ پر تو اس کا حصہ جائے گا نیچے ڈبے میں نے بھی عملی طور پر حل کر کے دیے تو یہ پیسوں کا معاملہ ہے اس طرح سے پریشانی ہوتی ہے ہمارے دوست ہے وہ کمپنی میں کسی کا حساب تھا مجھے کہا اس طرح اس طرح مسئلہ تھا وہ کاروبار ہوا تو پیسے جو لگے تھے اسی حساب سے پیسے تقسیم کرنے تھے تو مجھے فون کیا تو میں نے جلدی سے کر دیا کہ یار وہ لوگ تو لگے ہوئے کئی دیر سے ٹائم لگا رہے اتنی دیر بعد جواب دیتے اور آپ نے اتنی جلدی حل کر دیا لیکن بس یہ میراج کی برکت ہے حالانکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہوتے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کمپیوٹر اوپر نہیں کیا کیا نخرا ہوتا ہے وہ اتنی دیر کے بعد جواب دیتے اور آپ اتنی جلدی بتا دیتے ہیں تو یہ اس طریقے پہ میں نے اس طرح حل کر دیا اس کا جواب آ گیا آگے تخارج کا بیان تخارج بھی آسان ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا صرف یہ ایک مثال دیکھیے مسئلہ آپ حل کریں گے جس نے کچھ چیز لے کے صلح کر لیے اس کو شامل کریں گے مسئلے میں ٹھیک ہے نا اور شامل کرنے کے بعد جیسے جیسے مسئلہ بنے اور اس کو ہے پھر اس کو ڈبے میں بند کر دیں گے جیسے شور کو بند کر دیا اس کے شام کتنے تین تو تین کو منفی کر دو چھ سے تو اب کل مال کے تین حصے بنیں گے دو ماں کو مل جائیں گے ایک چچا کو شور کو کچھ نہیں ملے گا ڈبے میں بند ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر اشکال بھی لکھا گیا شور کو شامل ہی نہیں کرو تو پھر جواب یہ کہ یہاں پر خرابی لازم آئے گی یہاں پر اوپر دیکھو ماں کو دو مل رہے تو نیچے ہم نے نہیں شامل کیا تو دیکھو ماں کو ایک مل رہا ہے اوپر چرچا کو ایک مل رہا تھا نیچے شامل نہ کرنے کی صورت میں چرچا کو دو مل رہے جو ناجائز ہے ایک حق دوسرے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا اعتراض نے اشارہ لکھا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری صورت بھی لکھی اگر کسی خاص مخصوص والے کے ساتھ مصالحات کر لیتے تو اس کے سیام اسی کو ملیں گے سب سے تقسیم نہیں ہوں گے منفی والا طریقہ نہیں ہوگا دوسرے طریقہ بھی لکھیں آگے مناسبہ ہے مناسبہ کافی پیچیدہ ہے اور میں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے سراجی کے جو آخری مثال ہے وہ تو بالکل آخر میں لکھیں اس سے پہلے پانچ مثالیں حل کر کے دیے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے آپ مناسبہ طالب کو سمجھائیں کہ مناسبہ کیسے کیسے ایک آدمی مر گیا میرا تقسیم نہیں ہوئی پھر وارث وارثہ میں سے کوئی مر گیا اب میرا کس طرح تقسیم ہوگی اس پس منظر پہلے طالب علم کو سمجھا رہے ٹھیک ہے نا سمجھانے کے بعد پھر یہ ہے مناسبہ حل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جتنے بھی میت ہیں ان کے مسئلے الگ الگ حل کریں ٹھیک ہے نا الگ الگ حل کریں گے اور درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیں یا الگ حل کر کے صرف اس کے جو جوابات ہیں جس طرح دار السا میں جواب دیتے ہیں نا جیسے چیسے مسئلہ میں جس کو جو جو ملے اس کی صرف شام لے کے جاتے باقی پورا تفصیل نہیں لکھتے ٹھیک ہے نا تو اس طرح فاصلے کے ساتھ ان کو اتار دیں پھر معافلیت اور تفصیل میں نسبت دیکھ لی تو اس طرح مناسب حل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ تماسل تماثل بحق میں تداخ البحق میں تماثل ہے تداخل بحق میں تو یہ پانچ صورتیں میں بنائی ہیں ٹھیک ہے اگر تماثل کی نسبت ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دیکھیں تشریح ثانی تین ہے اور معافیت بھی تین ہے تین تین میں تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ بلا رہو گے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ایک بات جو اہم ہے المبلغ اور نیچے جو زندوں کو جو ملے ہیں ان کے حصے آپ جمع کر دیں گے اگر مبلغ اور است جمع کر دیے برابر ہے تو مسئلہ صحیح ہے ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی آپ سے ہوئی ہے آگے اگر تداخل کی نسبت ہو تو دیکھیں گے تداخل میں پھر ہم نے دو شک بنائے تداخل بحق میں تماسر اور بحق میں یہاں پر تداخل بحق میں تماسر یہاں پر ثانی پانچ دیکھیں اور پندرہ دیں ان میں تداخل ہے لیکن تداخل بحق میں تماسل ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا کرنا ہے بڑے دت کا دخل لیں گے اور مئی تسانی کے ورثے کے شام کو صرف اس میں ضرب دیں گے تو دخل کس طرح لیں گے چھوٹا عدد بڑے عدد کو جتنی بار میں کاٹتے پانچ دیا پندرہ تین بار میں کاٹتے تو تین دخل ہوا تو مئی تسانی کے ورثے کے شام کو تین میں ضرب تین دو نیچے تین دو نیچے تین کم تین اور مئی ڈبل کس ورثے کے شام میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ اور یہاں پر تداخل بحق میں توافق میں کیا کر رہے ہیں یہاں پر تصویر ثانی آٹھ ہے اور مافلیت کا ہے دو تو یہاں پر تصویر زیادہ ہے وہاں پر مافلیت زیادہ تھا تو وہ تداخ البحق میں تھا یہاں پر تشریح زیادہ ہے تو یہ تداخل بحکم میں توافق ہو گیا تو یہاں پر یعنی جو عدد بڑا ہوگا اس کا دخل نکلے گا وہاں پر مافلیت بڑا تھا اس کا دخل نکلے گا یہاں پر ثانی بڑھی تو اس کا دخل نکلے گا تو دو چار آٹھ آٹھ کا دخل کیا نکلے گا چار دو چار آٹھ ٹھیک ہے چھوٹا دس بائی دس کچھ جتنی بار میں کاٹتے ہیں تو وہ باہر کیا ہوتا ہے دخل ہوتا ہے دو چار آٹھ اب آٹھ کو اوپر مصروف بنا دیں گے چار کو دیکھو دخل کو اوپر لے گئے یہ تول کے چھ میں ضرب دے دیا ٹھیک ہے چھ چار چوبیس یہاں پر میتول کے ورثے کے شام کو مصروف میں ضرب دیں گے لیکن میری ثانی کے ورثے کے شام کو بس کچھ نہیں کریں گے اپنے آن پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر تفصیل صاحب میں لکھی ہوئی جیسے اوپر بات دیکھو اوپر سفر نمبر اکسٹھ میں اگر تفصیل سانی کی عادت جاری ہے تو ثانی کے دخل کو اول میں ضرب دیا جائے گا حاصل دونوں مسئلے کی تجزیوں کی صورت میں صرف میتھل کے ورثہ کے شام کو مضرو یعنی تفصیل سانی کے دخل میں ضرب دیا جائے گا اور ثانی کے ورثہ کو مزید کچھ نہیں ملے گا اس صورت کو تداخل بحک میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈبے میں بند کر دیں جس کو ڈبے میں بند کیا اس کے نام نیچے نہیں اتار حصہ لگنا ہے اگر توافق کی نسبت ہو تو تصحیح سانی کے وفاق کو تصویر میں ضرب دیا جائے گا حاصل اگر دونوں مسلوں کی تصویر ہوگی اس سے نکالنے کے لیے میتبل کے ورثہ کے شام کو مضروب تصویر کے وفق میں ضرب دیا جائے گا اور میت ثانی کے ورثہ کے شام کو معصلیت کے وفق میں ضرب دیا جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر تصویر ثانی کیا ہے چھ اور معت کیا ہے نو چھ اور نو میں کون سی نسبت ہے توافق بالفل سے ٹھیک ہے درمیان میں لکھا ہوا ہے تو چھ کا سلس کیا ہے دو اور نو کا سلوس کیا ہے تین تو دونوں کے وفق نکالیں گے ٹھیک ہے نا تو شیسانی کے کو اوپر لے جائیں گے دو یہ اوپر والے مسئلہ اصل میں ردی ہے اس لیے وہ آگے جا کے تصویر بنی ہوئی اس کی تو ثانی کا جو وفق ہے دو اوپر لے گئے سولہ میں ضرب دیا سولہ دن بتیس اب دو <clears throat> جو مضروب ہے اول کے ورثہ کے سیام کو اس میں ضرب دیں گے سب کیسے نکلیں گے ٹھیک ہے اور میت ثانی کے جو ورثہ ہے ان کے سیام کو مافلیت کے وفق میں ضرب دیں گے ٹھیک ہے تین کم تین تین کم تین تین چار بار اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر شوہر ریحان اس کو اوپر میت میں آٹھ ملے ہیں لیکن یہاں پر ریحان کے ساتھ گیارہ لکھے کیوں اس لیے کہ ریحان کو اوپر شور کے حیثیت سے آٹھ ملے نیچے باپ کے حیثیت سے تین ملے ایک بار اس کو کئی جگہ سے میراث مل سکتی ہے تو شام اگر مختلف جگہوں سے ملے تو جمع کریں گے آٹھ اور تین گیارہ ہو گئے اس لیے گیارہ ملے ہیں اور اسی طرح غفران کو اوپر چھ ملے نیچے نانی ہونے کے حیثیت سے تین ملے چھ اور تین نو تو نو ادھر مل گئے اور عمران کو ایک ہی جگہ ملے تو بارہ اس کو دے دیے ٹھیک ہے مختلف جگہ سے اگر کسی کو حصہ ملے اس کو بھی جمع کریں گے تباہی میں اگر تباہی کی نسبت ہو تو کل ثانی کو کل میں ضرب دیا جائے اس سے نکالنے کے لیے میتبل کے ورثہ کے شام کو مضروب تصویر ثانی کے کل میں ضرب دیا جائے اور میت ثانی کے ورثہ کے شام کو کل معافیت میں ضرب دیا جائے تباہی کی مثال میں دے کہ تصویر ثانی کیا ہے آٹھ اور مافلیت کیا تین آٹھ اور تین میں تباین ہے تو کل ثانی یعنی آٹھ کو اوپر مضرو بنائیں گے چھ میں ضرب دے دیا اوپر اڑتالیس ٹھیک ہے اور میت اول کے ورثہ کے شام کو جو ڈبے میں بند نہیں ہے ان کے شام کو آٹھ میں ضرب دیں گے آٹھ دن سولہ آٹھ آٹھ اور میت ثانی کے ورثہ کے شام کو معافیت کے کل میں ضرب دیں گے تین کم تین تین کم تین تین دن چھ تین چھ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پر تو دو بطنوں کا مناسبہ سمجھا دیا طالب علم کو پتہ لگے مناسبہ کیسے کسے اور قاعدہ کس طرح جاری ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مثالیں میں اچھی طرح وہ سمجھ لے گا آگے جا کے پھر ہم نے جو سراجی کی مثالیں وہ لکھی ہیں ٹھیک ہے تو اس سراجی کی مثال میرے خیال سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو بس یہ مناسبہ ہو گیا یہاں پر جو نمبر پینسٹھ میں نانی عظیمہ ڈبے میں بند کرنا یہ پر رہ گیا اس کو ڈبے میں بند کر دے گا ٹھیک ہے نا یہ جو صفحہ نمبر پینسٹھ میں نانی عظیمہ جو ہے نا یہاں پر یہ یہ تین اس کے سیام ہے اس لیے کہ دیکھو نانی آگے عظیمہ مر رہی ہے معافی اس کا نو ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر تو تین ہے اور یہاں پر ماں انہیں کہتے ہیں اس کو چھ ملے تھے چھ اور تین نو تو یہاں پر ڈبے میں بند کرنا رہ گیا ہے اس کو آپ لوگ ڈبے میں بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تین اور چھ نو مطلب یہ مناسبہ ہو گیا آگے فتح میرا دیکھنے کا طریقہ تو یہ ایک مثال دی ہے اس کو حل کر کے یہاں پر دیا ہے یہاں تک آپ جب پڑھائیں گے طالب علم کو تو یہ سو مثالیں طلبا سے آپ لازمی حل کروائیں اس لیے کہ سو مثالیں حل کرنے سے طالب علم کا بالکل ذہن کھل جاتا ہے اور پوری کتاب کی تمرین ہوتی ہے اس لیے کہ درمیان میں جب وہ پڑھتے ہیں رد پڑھنے کے بعد رد کی مثالیں حل کرتے ہیں اس کے ذہن میں کہ مسئلے رد دی ہے لیکن یہاں پر سو مثال حل کرے گا اس کو پتہ نہیں رد اول ہے سے لگائے گا تو اس کو خود تبرین ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے کیا پڑھ رہے کیا ہو رہا یہ دادی یا نانی یعنی جس طرح تین ہو سکتی ہے نا پشت جب آگے جائیں گے تو پھر تین ہو سکتی ہے یہاں پر تو آٹھ آٹھ جداد بھی لکھتے ہیں ہاں نہیں نہیں تو یہ دور والی ہوگی نا جس طرح آپ نے ہے نا جد صحیح جد فاصل جیسے اوم ہے پھر اس کے نیچے ماں باپ دوسری یہ تیسری چوتھی پوسٹ میں جا کے پھر دادیاں زیادہ ہو جاتی ہے جو استاد جی نقشہ بناتے ہیں نا کافی نہیں ہے جیسے استاد جی بناتے ہیں نا آپ نے سراجی جی میں سارے مثال نہیں لکھی تین سے زیادہ زیادہ مثالیں آتی ہے میں نے کم سے کم تین والی لکھی ہے تاکہ طالب علم اس میں پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نا جیسے سر یہاں پر ہے نا اب اوم اب اس طرح جو نقشہ جاتا ہے نیچے ہاں ہاں, ہاں۔ تو یہاں پر یہ دیکھو اوم اب اب یہ دیکھو یہ آپ کی دادیا ہو گئی سمجھ نا یہ تو باپ کی طرف سے کس طرح ماں کی طرف سے دو آ گئی تو دو دو چار چار ہو گئی ٹھیک ہے نا پھر جد جیسے جد فاصل نکالنا پڑتا ہے اس طرح آپ نکالتے جاؤ تو نیچے تک جائے گی تو یہ آگے جا کے پشتوں میں آتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا جی، جی، ہاں،, ہاں۔, ہاں،, جی، ہاں دیکھو نا اب یہ دیکھو یہ تو آپ کے باپ کی طرف سے رشتہ جا رہا ہے اس طرح ماں کی طرف سے آپ یہاں تک نقشہ بناؤ تو یہاں پر دیکھو ماں ادھر بھی ہے دادی نانی کوئی بھی ہوگی یہاں پر بھی دو دو ادھر ہو گئے چار تو فاصلہ نکال دو تو اس طرح ہاں۔, ہاں،, ہاں اس طرح میرے ذہن میں بھی شکایت ہے اس لیے میں نے اپنی کتاب میں تین سے زیادہ کئی جد نانی نہیں لکھا ہے اخبار تو بس یہاں پر تقریباً مناسب تک حساب ہے پورا ہے کراچی کا یہ آپ کی کتاب ہے اچھا یہاں پر تقریباً ذہین طالب علم ہوتا ہے نا تو پہلے دن میں میں یہاں تک بڑھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں تک پڑھا دیتا ہوں میں یعنی جو ذہین طالب علم جو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہاں تک میں پڑھا دیتا ہوں اس لیے کہ یہاں پر صرف آسان سان بات ہے پہلا قاعدہ وہ پہلے کیا کہتے ہیں عادت کی تعریف یہ وغیرہ سمجھانا ہوتا ہے اس میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے اور باقی یہاں پر ہی مثال کرتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً پہلے دن میں یہاں تک ہو جاتے ہیں دوسرے دن میں یہاں تک تو آسانی سے ہو جاتا ہے بعض طالب علم ذہین ہوتے تو زیادہ پڑھ لیتے لیکن کم از کم یہاں تک ٹھیک ہے نا تو یہ دو گئے کس طرح زبی الفروز اگر ہفتے بعد ایک طالب علم آتا ہے تو اس کو میں جتنا پڑھا رہا تو پڑھا دیتا ہوں رہ جاتا ہے اس کو کہتا ہوں حل کر کے آ جاؤں تو جو اچھا طالب علم ہوتا ہے وہ حل کر کے بعض دفعہ آ جاتا ہے تو اس طرح ضبی الفروز بھی دو دن میں ایک دن میں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر اس میں دو میں بھی تقسیم کر دو آپ اس کو چار دن ہو گئے دوسری نسبت پانچ تیسری نسبت چھ چھباد اور الرحام یہ ایک دن میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بس جب حاجب بھی پڑھا دیتے ٹھیک ہے نا تو یہاں تک ایک دن ہو گیا یہ تو آپ میں نے آپ کو بتایا آپ کی مرضی ایک دن میں پڑھاؤ یا دو دن میں پڑھا تو یہاں تک ہو گیا دوسری نسبت الگ پڑھا نہیں تیسری نسبت الگ پڑھا نہیں ہے جن کے لگتی ہے کیا کہتے ہیں سارے کے جس کو ہو آپ اللہ سے مانگے تاکہ آپ کا قابل آئے جی ہاں یہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعلان کرنے میں ان کے پاس کوئی قابل نہیں آتا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں ایک ساتھی ہے بہت اہم ساتھی ہے نام نام کرتا ہوں تو اتنے کام میں میرا سے دورہ پڑھاتا ہوں والے